جناب ابن محیسہ حرام بن سعد بن محیسہ اپنے والد یعنی دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے یعنی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگانے کی اجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں منع فرما دیا وہ پھر بھی آپ سے سوال کرتے اور اجازت چاہتے رہے حتیٰ کہ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اسے اپنی اونٹنی اور اپنے غلام کو کھلا دے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چار سو بائیس